السلام علیکم students I am Waseem Ikram this is the nineteenth lecture in series of forty five lectures on digital logic design کیسے ہیں آپ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے اچھے ہوں گے پچھلے لیکچر میں ہم نے ملٹی پلیکسز پہ بات کی تھی اور ہم نے اسٹڈی کیا تھا ڈفرینٹ کنفیگریشن اسٹڈی کی تھی ان کو آپس میں جوڑنا کیسے تاکہ بڑے ملٹی پلیکسز بن سکیں اور اس کے بعد کچھ اپلیکیشنز دیکھی تھیں آج ہم بات شروع کریں گے ڈی ملٹی پلیکسز سے اور اس کے بعد جو ہے ہم پروگرامیبل لاجک ڈیوائسز سے ڈسکشن کنٹینیو کریں گے so let us just quickly review the topics which we discuss in the last lecture we start by looking at a two input four bit multiplexer جس کے دو ان پٹس ہیں دونوں ان پٹس جو ہیں چار بیڈ کے ہیں پھر ہم نے اس کے بعد بات کی تھی کہ اگر ہم ایٹ ان پٹ ملٹی پلیکسر بنانا ہے یا سکسٹین ان پٹ ملٹی پلیکسر بنانا ہے وہ کیسے بنائیں گے بیسکلی ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم eight bit eight input multiplexer بنانا ہے دو four input multiplexers جوڑ سکتے ہیں اس طرح سکسٹین ان پٹ ملٹی پلیکسر بنانا ہے تو ہم چار four input multiplexers آپس میں جوڑ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ اگر آپ کے پاس دو کوانٹیٹیز ہوں بائٹ ویلیوز ہوں دونوں ایٹ بٹ کی ویلیوز ہیں اور ان میں سے ایک آپ نے سلیکٹ کرنی ہے تو آپ کو ایک two input eight bit multiplexer چاہیے وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دو two input four bit multiplexer آپ اس جوڑ کے آپ کے پاس ایک بڑا ملٹی پلیکسر بن جائے گا اس کے بعد ہم نے چار ڈفرینٹ اپلیکیشن دیکھی تھی ملٹی پلیکسر کی ایک جو پہلی اپلیکیشن تھی ہم نے بتایا تھا کہ اگر ہمارے پاس اگر ہم نے ٹو ڈیجٹ نمبر ڈسپلے کرنا ہے ٹو سیون سیگمنٹ ڈسپلے تو اس کے لیے ہمیں دو B C D to seven segment decoders چاہیے اسی طرح اگر چار ڈیجٹ کا ہم نے نمبر ڈسپلے کرنا ہے تو چار سیون سیگمنٹ ڈسپلے ہوں گے اس کے ساتھ چار جو ہیں B C D to seven segment decoders ہوں گے ہم ایک دوسرا آلٹرنیٹ سرکٹ بنا سکتے ہیں by using a multiplexer تو اس میں یہ چار B C D to seven segment decoders کی یا دو کی ضرورت نہیں ہوگی ایک ہی B C D to seven segment decoder ہوگا اور ایک ملٹی پلیکسر ہوگا سو بیسکلی ملٹی پلیکسر کے ملٹیپل ان پٹس ہوں گے جو نمبر ہم ڈسپلے کرنا چاہ رہے ہیں وہ ملٹی پلیکسر کے ان پٹ پہ اپلائی کریں گے سلیکٹ ان پٹ سے جو نمبر ڈسپلے کرنا ہے وہ سلیکٹ کریں گے جو ملٹی پلیکسر کا آؤٹ پٹ ہے وہ بی سی ڈی ڈیکوڈر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے بی سی ڈی کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ جتنے بھی آگے ڈیجٹس ہیں ان ساروں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جس ڈیجٹ پہ آپ نے نمبر ڈسپلے کرنا ہے وہ آپ سلیکٹ کر لیں گے تو ہم نے کامن کیتھوڈ ڈسپلیز کی بات کی تھی اور کامن اینوٹ کی بات کی تھی اس سرکٹ کا فائدہ یہ ہے کہ ایک ملٹی پلیکسر ہوگا اور ایک B C D to seven segment decoder ہوگا تو جتنے زیادہ ڈیجٹ ڈسپلے کرنے اتنے ہی آپ کمپوننٹس کم ہوتے جائیں گے اس میں اس میں صرف ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ جتنے بھی ڈیجٹس آپ نے ڈسپلے کرنے ہیں ان کو ریپڈلی آپ نے سرکولیٹ کرنا ہے سیکوینس میں کبھی ایک ڈیجٹ ہوگا کبھی دوسرا تیسرا چوتھا اینڈ سو آن اس کے بعد ہم نے دیکھی تھی دوسری اپلیکیشن ایک پیرل ٹو سیریل کنورژن کی ہم نے بات کی تھی کہ جتنے بھی بائنری ویلیوز ہیں ان کو پیرل میں پروسیس کیا جاتا ہے اسٹور کیا جاتا ہے بائٹ ویلیو ہے جیسے نیبل ویلیو ہے ورڈ ویلیو ہے اگر یہ انفارمیشن آپ نے کسی ریموٹ لوکیشن پہ ٹرانسمٹ کرنی ہے بھیجنی ہے تو آپ کو one bit at a time بھیجنا پڑے گا کیونکہ یو کی ناٹ افورڈ کہ آپ کے پاس ملٹیپل وائرز ہوں ان کے اکراس آپ جو ہے ایک بائٹ ویلیو بھیجیں تو آپ کے پاس ایٹ بٹ ویلیو ہے اس کو one bit at a time آپ آگے ٹرانسمٹ کریں گے اور دوسرے اینڈ پہ ریسیور اینڈ پہ اسی طرح جو ہے ایک ایک بٹ کر کے آپ ریسیو کریں گے اور پیرل ویلیو جنریٹ کریں گے بیسکلی ملٹی پلیکسر کے ملٹی پلیکسر جو ہے اس کے ان پٹ پہ آپ نے ایک ایٹ بیڈ ویلو اپلائی کر دی آپ سلیکٹ ان پٹ سے ایک ایک ان پٹ اس کا سلیکٹ کریں جو بھی ویلو ہوگی وہ آؤٹ پٹ پہ جاتی آ جائے گی آپ کے پاس سو بیسکلی ملٹی پلیکسر کے ان پٹ پہ ہم نے ایک کاؤنٹر لگایا تھا جو ایک ٹائم سیکوینس میں انکریمنٹ کرتا جا رہا ہے اور اپروپریٹ ان پٹ سلیکٹ ہو رہے ہیں سو بیسکلی آپ پہل ایک کوانٹٹی ہے اس کو سیریل کوانٹٹی میں چینج کر رہے ہیں تیسری جو ہم نے اپلیکیشن دیکھی تھی وہ بیسکلی ایک فنکشن جنریٹر تھا ملٹی پلیکسر سے آپ فنکشن جنریٹر بنا سکتے ہیں وہ کیسے بنائیں گے ہم نے کہا تھا کہ لت سے ایک تھری ویریبل آپ کے پاس کوئی بولین ایکسپریشن ہے three variable three variable Boolean expression میں آپ کے پاس آٹھ منٹمس ہو سکتے ہیں سو so, جو بھی minterm standard sum of product expression میں موجود ہے اس کو آپ ریپرزینٹ کریں گے بائی ون سو لت سے ایگزامپل ایک آپ لے لیں منٹم ون اور منٹم سیون موجود ہے تو آپ کیا کریں گے ان پٹ ون جو ہے اور ان پٹ سیون جو ہے اس پہ ون آپ اپلائی کر دیں گے باقی ان پٹس پہ آپ زیرو اپلائی کر دیں گے تو جو ہی آپ سلیکٹ ان پٹ پہ کوئی بھی آپ کوڈ اپلائی کریں گے لیٹس زیرو زیرو زیرو تو آؤٹ پٹ پہ زیرو آئے گا کیونکہ آپ نے ادھر زیرو سیٹ کیا ہوا ہے اسی طرح اگر زیرو زیرو ون ہوگا تو اس پہ آپ نے ون سیٹ کیا ہوا تو وہ ون آ جائے گا سو اس طرح by using an eight in multi multiplexer you can implement three variable Boolean expression اسی طرح ہم نے بات کی تھی اگر آپ کے پاس فور ویریبل بولین ایکسپریشن ہے وہ سکسٹین ان پٹ ملٹیپلیکس سے آپ آسانی سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں لاسٹ ہم نے اپلیکیشن جو دیکھی تھی آپریشن سیکوینسنگ کی آپریشن سیکوینسنگ کی ہم نے یہ بتایا تھا کہ کوئی بھی مینوفیکچرنگ پروسیس ہو وہ اسٹیپس میں ہوتا ہے پہلا ایک اسٹیپ ختم ہوگا اس کے بعد دوسرا شروع ہوگا پھر دوسرا جب ختم ہو جائے گا تیسرا اور چوتھا ہر اسٹیپ جو ہے اس کی ڈیوریشن مختلف ہے ایک آدھے گھنٹے کا ہو سکتا ہے دوسرے دس منٹ کا ہو سکتا ہے اور ان کی جو ڈیوریشن ہے وہ بھی چینج ہو سکتی ہے ڈیو ٹو ڈفرنٹ پیرامیٹرس ہم نے ایک چھوٹا سا سرکٹ بنایا تھا using a multiplexer four input multiplexer two to four decoder اور ایک two bit counter so basically counter جو ہے ڈی کوڈر کے آؤٹ پٹس کو باری باری سلیکٹ کرتا ہے ان آؤٹ پٹس سے جو چار پروسیس ہیں وہ باری باری ایکٹیویٹ ہوتے ہیں جو ہی ایک پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے وہ ایک ایکٹیو ہائی سگنل یا لاجک ون بھیجتا ہے اپنے آؤٹ پٹ پہ جو آؤٹ پٹ ہے چاروں پروسیسز کی وہ جو چار ان پٹ ہیں ملٹی پلیکسر ان سے کنیکٹڈ ہے تو ایٹ اینی گیون ٹائم آپ نے لت سے پہلے انٹرول میں پروسیس ون جب چل رہا ہے تو اس کی آؤٹ پٹ جو ہے ملٹی پلیکسر پہ کنیکٹڈ ہے ملٹی پلیکسر کا ان پٹ ون ایکٹیویٹ ہوا ہوا تو جو ہی وہ ون آئے گی ملٹی پلیکسر کے آؤٹ پٹ پہ آئے گا وہ آگے ویلو بھیجنے کاؤنٹر کو انکریمنٹ کر دیا تو اسی طرح سیکنڈ پروسیس چلے گا تھرڈ اینڈ فورتھ آج ہم ڈسکشن کنٹینیو کرتے ہیں with de de multi multiplexer plexer ہے کیا demultiplexer basically it's the opposite of a multiplexer جس طرح ہم نے ملٹی پلیکسر کی بات کی تھی کہ آپ کے پاس ملٹیپل انپٹس ہیں اور ایک آؤٹ پٹ ہے سلیکٹ لائن سے آپ جو مختلف ان پٹس ہیں ان میں سے ایک سلیکٹ کرتے ہیں جو بھی اس پہ ڈیٹا ویلو ہے وہ آپ کے آؤٹ پٹ پہ آ جاتی ہے ڈی ملٹی پلیکسر جیسے میں بتایا it's the opposite of a multiplexer so demultiplexer کا ایک ان پٹ ہوگا اور ملٹیپل آؤٹ پٹس ہوں گے سو بیسکلی ایک سورس ہے اور ملٹیپل ڈیسٹینیشن ہیں اب ملٹیپل ڈیسٹینیشن میں سے آپ نے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے کیسے اب سلیکٹ ان پٹس پہ کوڈ اپلائی کریں گے اس سے ایک آؤٹ پٹ سلیکٹ ہو جائے گا جو بھی ان پٹ پہ ویلو ہے وہ اس آؤٹ پٹ پہ آپ کو نظر آئے گا so let's demultiplexer one to four demultiplexer کے کتنے ان پٹس ہوں گے ایک ہی ان پٹ ہوگا آؤٹ پٹس کتنے ہوں گے چار آؤٹ پٹس ہوں گے سلیکٹ ان پٹس کتنے ہونے چاہیے دو ہونے چاہیے کیونکہ آپ نے چار میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے usually in demultiplexer کے ساتھ ایک چپ سلیکٹ لائن بھی ہوتی ہے circuit of this one to four demultiplexer chip. Let us have a look at the 1 to 4 demultiplexer circuit. The 1 to 4 demultiplexer has 4 AND gates at the output. A data input line is connected to all 4 AND gates. Each of the 4 AND gates is selected through two uh, select input lines I1 and I0. These lines are connected through inverters. So to select the first output O0, the select input lines have to be set to 0, 0. Similarly to select the second output output one دیو ٹو بی سیٹرو زیرو لرلی third output and the last output three can be select by applying appropriate select at I zero and I one just let circuit for demultiplex demultiplexers کو ڈیٹا ڈسٹریبیوٹر بھی کہتے ہیں کیونکہ ایک سورس ہے اور ڈفرنٹ ڈیسٹینیشنس ہیں تو ڈیٹا ڈسٹریبیوٹ بھی کر رہا ہے نا اگر آپ کو ڈی کوڈر سرکٹ یاد ہو اور اس کو اگر کمپیئر کریں ڈی ملٹی پلیکسز سے تو ان میں بہت سی سملیرٹی انفیکٹ دونوں آئیڈینٹیکل سرکٹس ہیں اگر آپ کے پاس two to four decoder ہے تو اس کے بھی چار آؤٹ پٹس ہیں اور دو ان پٹس ہیں اور ایک ہم چپ انیبل اس میں یوز کر رہے تھے اگر چپ انیبل کو ایکٹیویٹ کریں گے تب ہی وہ ڈیکوڈر یوز ہو رہا تھا اس کیس میں ایگزیکٹلی exactly وہی ہیں اتنے ہی ان پٹس ہیں اتنے ہی آؤٹ پٹس ہیں چار آؤٹ پٹس ہیں دو جو ان پٹس ہیں اس سے ہم کیا کر رہے ہیں آؤٹ پٹ سلیکٹ کر رہے ہیں اور ایک جو ڈیٹا ان پٹ ہے وہ چاروں اینڈ گیٹس پہ کنیکٹڈ ہے سو اگر ڈی کوڈر کو دیکھا جائے تو یہ جو ڈیٹا ان پٹ ہے وہ اس کا چپ سلیکٹ لائن ہے سو اگر آپ کے پاس ڈی کوڈر ہو آپ اس کو بڑی آسانی سے as a demultiplexer use کر سکتے ہیں آپ اس کے جو ڈیٹا سلیکٹ لائن ہے یا چپ سلیکٹ لائن ہے اس کو as data input line کے طور پہ یوز کریں گے سو so, کمرشلی اگر دیکھا جائے آپ کے پاس کوئی سیپریٹ ڈی ملٹی پلیکسر چپ نہیں ملے گا uh, جو کمرشلی چپس uh, ملتے ہیں وہ decoder demultiplexer chips کے طور پہ ملتے ہیں آپ ان کو کنفیگر کر سکتے ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں ایز اے ڈی کوڈر اور demultiplexer de multi کی اپشن کیا ہیں کہاں یوز ہوتے ہیں ہم نے شروع میں بتایا کہ ڈیٹا ڈسٹریبیوشن کے لیے استعمال ہو رہے ہیں ایک سورس ہے ملٹیپل آؤٹ پٹس ہیں ویل یہ کہاں یوز ہو سکتا ہے اگر اگین مائکرو پروسیسر کو دیکھیں اس میں وہی جو ہے لاجک یونٹ کی ہم نے بات کی تھی ارتھمیٹک لاجک یونٹ کے دو ان پٹس ہیں سو دو کوانٹیٹیز پہ وہ ارتھمیٹک یا لاجیکل آپریشن پرفارم کرے گا ارتھمیٹک لاجیکل یونٹ کا ایک آؤٹ پٹ ہے جہاں جو ریزلٹ ہے ارتھمیٹک آپریشن کا یا لاجیکل آپریشن کا وہ آپ کو مل رہا ہے اب وہ ریزلٹ جو ہے آپ نے کہیں اسٹور کرنا ہے سو بیسکلی ہم نے جب شروع میں بات کی تھی آپ کے پاس ڈفرینٹ میموری لوکیشنز ہیں یا رجسٹرز ہیں جہاں ڈفرنٹ ویلیوز آپ نے اسٹور کی ہوئی ہیں سو جو اے ایل یو کی آؤٹ پٹ ہے وہ ان میں سے کسی ایک میں جا کے آپ نے اسٹور کرنا ہے سو دیٹ مینس سورس ایک ہے اے ایل یو کا آؤٹ پٹ ایک ہے اور ڈیسٹینیشن ملٹیپل ہیں وہ جو ڈفرنٹ رجسٹرز ہیں وہ چار ہو سکتے ہیں آٹھ ہو سکتے ہیں دس ہو سکتے ہیں سو بیسکلی ایک تو اپلیکیشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ایک ڈی ملٹی پلیکسر لت سے one input and eight outputs اگر آپ کے پاس ایٹ رجسٹرز ہیں وہ اے ایل یو کے آؤٹ پٹ پہ کنیکٹ کر دیں اس کی تین سلیکٹ لائنس ہوں گی تو لیٹ سے آپ نے تیسرے رجسٹر میں وہ جو ریزلٹ آیا اسٹور کرنا ہے تو آپ تیسرا آؤٹ پٹ سلیکٹ کریں گے ڈی ملٹی پلیکسر کا جو بھی ایل یو کا ریزلٹ آیا وہ ان پٹ سے روٹ ہو جائے گا تھرڈ آؤٹ پٹ پہ اور آپ کے جو تیسرا رجسٹر ہے اس میں جا کے اسٹور ہو جائے گا تو ایک تو یہ مین اپلیکیشن ہے دوسری اپلیکیشن جو ہے ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی کہ پیرل ڈیٹا کو اگر آپ نے ٹرانسمٹ کرنا ہے تو اس کو سیریل ڈیٹا میں کنورٹ کرنا ہے اس کے لیے ہم نے ملٹی پلیکسر یوز کیا تھا اب دوسرے اینڈ پہ جو سیریل ڈیٹا آ رہا ہے اس کو آپ نے دوبارہ پیرل میں کنورٹ کرنا ہے تاکہ آپ کا آگے جو پروسیسر ہے اس کو پروسیس کر سکے سیریل ڈیٹا کو پیرل میں کیسے کنورٹ کریں گے بیسکلی آپ نے ایک ڈی ملٹی پلیکسر یوز کرنا ہے لیٹس ازیوم کہ وہ جو سیریل ویلو آ رہی ہے جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ ایٹ بٹ ڈیٹا آ رہا ہے so one bit at a time اب آپ نے ایک سرکٹ بنانا ہے بیسکلی وہی ڈی ملٹی پلیکسر یوز کرنا ہے جو وہ ان پٹ ڈیٹا جو ہے ون ایٹ اے ٹائم آ رہا ہے اس کو کسی طرح پیرل میں کنورٹ کریں اگر آپ one input eight output demultiplexer use کریں اور ہر جو آؤٹ پٹ ہے ایٹ آؤٹ پٹس ہیں اس پہ ایک میموری ایلیمنٹ لگا دیں جو بھی آئی وہ اس میں اسٹور کر دیں اب جو eight output demultiplexer ہے اس کے سلیکٹ لائنس کتنی ہوں گی بیسکلی تین ہوں گی سو so, ان میں سے بائی اپلائنگ سے زیرو زیرو زیرو آپ پہلا والا آؤٹ پٹ سلیکٹ کر لیں گے ون ون ون ہوگا تو آخری والا آؤٹ پٹ سلیکٹ کر لیں گے جو uh, آٹھواں آؤٹ پٹ ہے uh, آپ کو تین بٹ کاؤنٹر یوز کرنا پڑے گا جو آپ نے ملٹی پلیکسر کے ساتھ بھی یوز کیا تھا جب آپ پیل سے سیریل میں کنورٹ کر رہے تھے جو تھری بٹ کاؤنٹر ہے اس کے آؤٹ پٹس آف کورس جو سلیکٹ لائنس ہیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں سو بیسکلی جو ہی آپ کو ڈیٹا آنا شروع ہوا ایک سگنل ملے گا کہ ڈیٹا آ رہا ہے آپ کاؤنٹر کو ریسیٹ کر دیں گے کاؤنٹر ریسیٹ کریں گے تو کاؤنٹر کی آؤٹ پٹ جو ہے زیرو زیرو زیرو ہوگا اس سے آؤٹ پٹ لائن پہلی جو ہے آؤٹ پٹ لائن وہ سلیکٹ ہو جائے گی جو بھی آپ کے ان پٹ پہ انفارمیشن آئی ون ہو سکتا ہے زیرو ہو سکتا ہے وہ آپ کے آؤٹ پٹ ون لائن پہ آ وہ میموری میں آپ نے اسٹور کر دی اس کے بعد کیونکہ ڈیٹا جو ہے انکمنگ ڈیٹا ہے وہ ایک کانسٹنٹ ریٹ پہ آ رہا ہے ہم نے پچھلی دفعہ یاد ہے آپ کو بات کی تھی ون ملی سیکنڈ پہ آپ ایک ایک بٹ کر کے ون ملی سیکنڈ کے انٹرول پہ آپ ایک ایک بٹ کر کے ٹرانسمٹ کر رہے ہیں سو so اس کیس میں بھی ایک ملی سیکنڈ کے انٹرول پہ آپ کے پاس انکمنگ بٹس آ رہی ہیں سو نیکسٹ ملی سیکنڈ میں کاؤنٹر آپ نے انکریمنٹ کیا کاؤنٹر جو ہے دوسرا آؤٹ پٹ سلیکٹ کر دے گا جو نئی بٹ آئی ان پٹ پہ وہ روٹ ہو جائے گی سیکنڈ آؤٹ پٹ پہ اور وہ اسٹور کر دیں گے اسی طرح after eight intervals you would have received eight bits اور وہ جو ہیں آٹھ میموری ایلیمنٹس میں اسٹور ہو جائیں گے جب آپ کا کمپلیٹ ڈیٹا میموری ایلیمنٹس میں آ گیا آپ سارا جو ڈیٹا ہے پیرل میں ریڈ کر سکتے ہیں let's have at the circuit demultiplexer to implement a serial P multiplexed transmission line where it receives دیل the eight outputs are connect پیٹ رجسٹر ایلیمنٹ وٹور outputs Uh, in the register, one bit at a time. The chip is enabled by setting the uh, select line to 0. The three select inputs A0, A1, A2 are connected to the outputs of a 3-bit counter C0, C1 and C2. The counter is incremented uh, through a clock signal. So initially the counter is reset to 000 this selects the first output. So the data at the serial transmission line is routed to the D0 output. It is stored in the register. In the next interval, after 1 millisecond, the counter increments to the next count value, basically 1. Uh, this allows the serial uh, data at the input line to be routed to the second output, D1, and stored in the register. Similarly, after 8 intervals, uh, 8 bits at that of demultiplex multi de multiplex start discussion on program logic device P L Ds ابھی تک ہم نے دو طریقے پڑھے ہیں سیکھے ہیں جن کے تھرو ہم کمبینیشن سرکٹ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ایک تو پہلا والا طریقہ ہے لاجک گیٹس ہیں آپ کوئی بھی فنکشن جو ہے اس کا فنکشن ٹیبل بنائیں اس میں اس کو سمپلیفائی کر لیں لاجک گیٹس آپس میں جوڑیں آپ کے پاس ایک کمبینیشنل سرکٹ ہو جائے گا بن جائے گا اس کے بعد ہم نے بات کی تھی فنکشنل ڈیوائسز کی ہم نے یہ کہا تھا کہ بہت سارے سرکٹ ایسے ہیں جو بار بار یوز ہوتے ہیں کامنلی یوز ہوتے ہیں سچ از ایڈر سرکٹ ہو گیا اے ایل یو ہو گیا ڈی کوڈر این کوڈر جو ہے multiplexer demultiplexer ان کو آپ لاجک گیٹس کے تھرو امپلیمنٹ تو کر سکتے ہیں پر وہ سرکٹ کا سائز بہت بڑھ جائے گا اور بار بار وہی آپ نے کنیکشنز کرنے ہیں تو اس کا آسان حل کیا تھا ہمارے پاس بھنے بھنائے چپس ہیں جو میڈیم اسکیل انٹیگریشن ہم کہتے ہیں ایم ایس آئی فارم میں سو آپ کے پاس وہ بھنے بنائے چپس ہیں وہ آپ لیں آپس میں جوڑیں اور آپ ایک کمبنیشن سرکٹ بنا سکتے ہیں اس میں ان ڈیوائسز کو یوز کرتے ہوئے آپ کا جو سرکٹ ایریا ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا بجائے کہ انڈیویجل گیٹس آپ یوز کریں آپ M S I chips use کریں تو آپ کا ایک بڑا سرکٹ جو ہے ایک چھوٹے سائز میں آ سکتا ہے اگر آپ کا سرکٹ مزید کمپلیکس ہو جائے بہت سارے ڈیوائسز ہیں تو ایک طریقہ جو رہ جاتا ہے ہمارے پاس ایک پی ایل ڈیز کے استعمال سے آپ وہ ایریا گھٹا سکتے ہیں سرکٹ ایریا گھٹا سکتے ہیں اس میں بیسکلی پی ایل ڈیز ہیں کیا پی ایل ڈی جو ہے ایک جنیرک ڈیوائس ہے اس میں آپ کے پاس بہت سارے گیٹس اینڈ گیٹس اور اور گیٹس جو ہیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں ان اینڈ گیٹس اور اور گیٹس کو آپ پروگرام کر سکتے ہیں کسی فنکشن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سو ہم نے پڑھا تھا کہ جو بولین ایکسپریشن ہے ان کی دو فارمس ہیں اسٹینڈرڈ فارمس ہیں سم آف پروڈکٹ فارم اور product of sum form sum of product form جو ہے بیسکلی سم ٹرمس کو پروڈکٹ uh, ان کا لے لیتا ہے دیٹ مینس آپ کے پاس بہت سارے اینڈ گیٹس ہیں اور ان سارے اینڈ گیٹس کا آؤٹ پٹ اگر ایک اور گیٹ پہ آپ کنیکٹ کر دیں آپ کو سم آف پروڈکٹ فارم مل جائے گی سو جو ہم پی ایل ڈی ڈیوائسز ابھی دیکھیں گے ان کے ڈیٹیل سرکٹ بھی دیکھیں گے basically they are compose of two arrays an and gate array and an or gate array جیسے میں نے پہلے بتایا یہ آپس میں کونیکٹڈ ہیں آپ ان کو پروگرام کر سکتے ہیں پروگرام کر کے کوئی بھی فنکشن امپلیمنٹ کر سکتے ہیں سو so, وہ جو فنکشن ہے بڑا کمپلیکس بھی ہو سکتا ہے اور سمپل فنکشن بھی ہو سکتا ہے سو so, فائدہ اس کا کیا ہوگا آپ ایک پی ایل ڈی ڈیوائس میں کمپلیٹ سرکٹ پروگرام کر سکتے ہیں سو so, بجائے یہ کہ آپ ڈفرنٹ گیٹس یوز کریں یا فنکشنل ڈیوائسز جو ہیں ایم ایس آئی چپس وہ یوز کریں آپ ایک پی ایل ڈی سے ایک اچھا خاصا کمپلیٹ بنا سکتے ہیں آپ کے بہت سارے جو الیکٹرانک گیجٹس ہیں ہوم ڈیوائسز جو ہیں وہ عام طور پہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں فزیکل سائز بہت کم ہے اگر اس میں ان ساروں میں تقریباً ڈیجیٹل سرکٹ ہوتا ہے اگر آپ لاجک گیٹ سے امپلیمنٹ کریں یا فنکشنل یونٹ سے امپلیمنٹ کریں تو اتنی جگہ تھوڑی ہوتی ہے جس میں پورا سرکٹ آ نہیں پائے گا سو so, ادھر آپ پی ایل ڈیز یوز کر سکتے ہیں دوسرا ہم پی ایل ڈی کا فائدہ دیکھیں گے کہ ان کو بار بار پروگرام بھی کیا جا سکتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے لت سے کوئی الیکٹرانک ڈیوائس ہے اپلائنس ہے اس کا نیکسٹ ماڈل آیا ہے نیکسٹ ورژن آیا تو اس کو امپروو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا پی ایل ڈی ڈیوائس کو دوبارہ سے پروگرام کر دیں وہ ایک بہتر فنکشن پرفارم کرے گا یا ایک جو فنکشن ہے جو پہلے سلو تھا اب اس کو آپ ایک کم ٹائم میں وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں سو ڈفرینٹ فائدے ہیں اس میں آئیے ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو پی ایل ڈی ڈیوائسیز کا انٹرنل اسٹرکچر یہ ہے کیا جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ان میں بہت سارے اینڈ گیٹس ہیں اور اور گیٹس ہیں وہ آپس میں کنیکٹ کیسے ہوئے اور گیٹ ارے جو ہے اس میں آپ اس طرح اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ they are number of vertical lines جہاں آپ ان پٹ اپلائی کرتے ہیں کوئی بھی بولین ایکسپریشن ہے اس کے ڈفرنٹ ویریبلز ہوتے ہیں تو وہ ویریبل جو ہیں ورٹیکل لائنس ہیں بیسکلی وائرز ہیں جن پہ آپ وہ ویریبلز اپلائی کر سکتے ہیں سو ویریبل کا جو uncomplemented form and complemented form دونوں آپ اپلائی کر سکتے ہیں then there is a set of horizontal lines یہ جو ہارزینٹل لائنس ہیں یہ کنیکٹڈ ہیں ڈفرنٹ اور گیٹس کے ان پٹ پہ سو آپ کے پاس بہت سارے اور گیٹس ہیں ان کے کافی سارے ان پٹس ہیں اور یہ ہارزینٹل لائن ساری جو ہے نا اور گیٹس کے ان پٹس کو کنیکٹ کر رہی ہیں اب آپ نے کوئی بھی سم ٹرم بنانا ہے لٹ سے اے پلس بی بنانا ہے تو اے ویریبل جو ہے وہ ایک ورٹیکل لائن پہ آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے بی ویریبل جو ہے وہ کسی اور دوسری ورٹیکل لائن پہ اپلائی کیا ہوا ہے اگر ان دونوں ورٹیکل لائنس کو ایک ہارزینٹل لائن بیسکلی دو ہارزینٹل لائن کے ساتھ کونیکٹ کر دیں تو آپ کے اور گیٹ کے ان پٹ پہ کیا آ جائے گا اے ٹرم آ جائے گی اور بی ٹرم آ جائے گی اور گیٹ کے آؤٹ پٹ پہ کیا آئے گا اے پلس بی آ جائے گا سو so بیسکلی اگر آپ اس کے اسٹرکچر کو دیکھیں آپ کے پاس ایک گریڈ بنا ہوا ہے یا ایک ارے بنی ہوئی ہے جس میں بہت ساری ورٹیکل لائنز ہیں جہاں آپ ان پٹ ویریبلز اپلائی کر رہے ہیں بہت ساری ہارزینٹل لائنز ہیں جو آپ کے ڈفرنٹ اور گیٹس کے ان پٹ پہ کنیکٹڈ ہیں یہ ساری ورٹیکل لائنز اور ہائزینٹل لائنز جو ہیں یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں تھرو فیوزز اگر آپ نے کوئی بھی ان پٹ کسی اور گیٹ پہ کونیکٹ کرنا ہے تو وہ فیوز آپ رہنے دیں گے اگر آپ نے کوئی ٹرم نہیں کونیکٹ کرنی تو وہ آپ کیا کریں گے وہ فیوز کو ادھر بلو کر دیں گے اس کو ہٹا دیں گے ہٹائیں گے کیسے بیسکلی یہ سارا پروسیس تھرو پروگرامنگ ہوگا اگر ایک دفعہ آپ نے فیوز ہٹا دیا اس کے بعد دوبارہ سے فیوز نہیں لگا سکتے سو دیٹ مینس کوئی بھی فنکشن آپ نے پہلے ایک دفعہ پروگرام کر دیا اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے آپ کو نئی ایک پی ایل ڈی ڈیوائس لینی پڑے گی دوبارہ سے اس کو پروگرام کرنا پڑے گا اسی طرح جو اینڈ رے ہے وہ بھی بالکل اسٹرکچر اسی طرح ہے اس میں بھی ہارزینٹل لائنس ہیں ورٹیکل لائنس ہیں ورٹیکل لائن پہ ان پٹ ویلوز اپلائی کر رہے ہیں ہارزینٹل لائنس جو ہیں وہ اینڈ گیٹ کے ان پٹ سے کنیکٹڈ ہیں ساری ورٹیکل لائنس جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں ساری اوریزنٹل لائن سے تھرو فیوزز اگین اگر آپ نے اینڈ گیٹ ارے کو پروگرام کرنا ہے تو آپ اپروپریٹلی کچھ فیوزز کو ادھر رہنے دیں گے کچھ فیوزز کو آپ ادھر سے بلو کر دیں گے اس میں اگین تھرو پروگرامنگ اب اینڈ گیٹ کے آؤٹ پٹ پہ کیا آئے گا آپ کے پاس بیسکلی پروڈکٹ ٹرمز آئیں گے سو اور گیٹ ارے جو ہے وہ سم ٹرمز دے رہا ہے اور اینڈ گیٹ ارے جو ہے وہ پروڈکٹ ٹرم دے رہا ہے اب جتنے بھی پی ایل ڈی ڈیوائسیز ہیں ہم ابھی بات کریں گے there are different types of P L D devices ان ساروں میں اینڈ اینڈ ارے بھی ہوتی ہے اینڈ گیٹ ارے بھی ہوگا اور جو اور گیٹ ارے دونوں ہوں گے وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں کسی پی ایل ڈی ڈیوائس میں دونوں کو پروگرام کیا جا سکتا ہے کسی میں ایک کو پروگرام کیا جا سکتا ہے let's have a look at the structure the and gate array and the or gate array اور اس کو دیکھتے ہیں کہ پروگرام کیسے کیا ہوا so let's have a look at the slide Let us have a look at the OR gate array structure. There are basically four vertical lines. Each of these four lines are connected to variables A and B. So the first vertical line is connected to variable A. The second vertical line is connected to the complement of A bar. The third vertical line is connected to B, and the fourth vertical line is connected to B bar, the complement of B. There are six horizontal lines. Uh, two lines are connected to one OR gate. So there are 3 OR gates and 6 horizontal lines. The diagonal lines show the fuse linking each vertical line with a horizontal line. So basically this is an array of 4 into 6, 4 vertical lines and 6 horizontal lines, so you have 24 fuses which you can keep intact or you can blow out to program this OR gate array. Let us have a look at the AND gate array. The structure is similar to that of the OR gate array. Again, you have four vertical lines representing the four inputs A bar, B, B bar. You have six horizontal lines representing the inputs to three AND gates. You have 24 fuses uh, which are shown to be connected. If you need to program this AND gate array, you have to blow some fuses. Let us now have a look at a programmed OR gate array. Again, uh, the same OR gate array has been used. Uh, most of the fuses have been blown out. Only 6 fuses are shown to be there. So the first OR gate gives the sum term A plus B bar. Now the fuse connecting the first uh, vertical line, which is connected to variable A, to the first horizontal line. So the input of the first OR gate is A. The second input is connected to B bar. So the output is of course A plus B bar. Similarly the second or gate gave the sum term plus B's seen from the diagram that's or gate are connected lines bar and B through these similarly third or gate gave the sum term A plus B the or gate are connected to vertical line for variable Let us now have a look at the programmed AND gate array. Again, the same AND gate array is being used. It has uh, 4 inputs and 3 outputs. The first AND gate gives a product term A, B bar. So the two inputs of the AND gate are connected to vertical lines A and B bar through two fuses. Similarly, the second AND gate gives out a product term A bar, B. Two inputs of the second and gate are connected similarly third and gate gave A B two inputs third and gate are connects A B through these example the implementation دوبارہ of an and gate array and an gate array بڑا سیدھا سادہ دو طریقے ہیں پروگرام کرنے کے ایک طریقہ تو جو ہم نے ابھی سلائڈس میں دیکھا شروع میں سارے فیوز لگے ہوئے ہیں linking all the vertical lines to the horizontal lines کوئی بھی اپنے ٹرم پروڈکٹ ٹرم یا سم ٹرم پروگرام کرنی ہے کچھ فیوزز رہنے دیں گے باقی جو نہیں ریکوائرڈ ہیں ان کو آپ نے ہٹا دینا اس میں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو اینڈ گیٹ ارے ہے اور اور گیٹ ارے ہے اس میں شروع میں کوئی بھی فیوز نہیں لگا ہوا جو بھی آپ نے پروڈکٹ بنانی ہے یا سم ٹائم بنانی ہے تھرو دی اپروپریٹ گیٹس وہ فیوز آپ ادھر ڈال دیں گے ادھر بیسکلی لنک بنا دیں گے اس میں اگین یہ لنک جو ہے this is done through programming fuse جو بلو کرتے ہیں وہ بھی پروگرامنگ کے تھرو ہو رہا ہے دونوں طریقوں میں ایک دفعہ آپ نے فیوز بلو کر دیا یا ایک لنک بنا دیا یہ ونس اونلی ہے ایک دفعہ کر دیا اس کے بعد آپ چینج نہیں کر سکتے تو آپ کے اگر فنکشن میں کوئی غلطی ہوگی تو then you have to throw away the device اور دوبارہ سے سارا شروع کرنا پڑے گا ایک نئی ڈیوائس کے ساتھ there different types of P L D devices basically چار ٹائپس ہیں پہلی ٹائپ جو ہے پروگرامیبل روم پی روم پروگرامیبل روم جو ہے اس میں اگین اینڈ گیٹ ارے بھی ہوگا اور اور گیٹ ارے بھی ہوگا جو اینڈ گیٹ ارے ہے وہ فکسڈ ہے اس کو آپ پروگرام نہیں کر سکتے اور اس کو پہلے سے پروگرام کیا ہوا ہے in the form of a decoder so آپ جو ہے انفارمیشن جو ہے وہ اور uh, گیٹ جو ارے ہے اس میں ہی ڈال سکتے ہیں پروگرام کر سکتے ہیں اس میں بیسکلی پی روم کو ایز اے میموری یوز کیا جاتا ہے اٹس اے پروگرامیبل روم اس کو کوئی ڈیوائس کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا سکتا سیکنڈ ٹائپ جو ہے پی ایل ڈی ڈیوائس کی بیسکلی وہ ہے P L A programmable logic array programmable logic array کا جو ڈیزائن ہے وہ جو پی روم میں جو خامیاں ہیں بیسکلی uh, جو اینڈ گیٹ ارے اس کو آپ پروگرامنگ کر سکتے اس کو امپروو کرنے کے لیے پی ایل اے بنایا گیا پی ایل اے میں اگین اینڈ گیٹ ارے ہے اور اور گیٹ ارے ہے سو اینڈ گیٹ ارے کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ اور گیٹ ارے کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے پی ایل اے میں دونوں جو اریز ہیں وہ پروگرام کر سکتے ہیں سو اینڈ گیٹ جو اریز ہیں ادھر بھی فیوزز ہیں وہ آپ پروگرام کر سکتے ہیں اور گیٹ ارے جو ہے ادھر بھی فیوزز ہیں اس کو بھی آپ پروگرام کر سکتے ہیں ایک جو تیسری ٹائپ ہے وہ ہے P A L programmable array logic basically یہ اگین امپروومنٹ ہے over the P L A device P L A میں جیسے ہم نے بتایا کہ دو پروگرامبل اریز ہیں سو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے ایک تو کمپلیکسٹی سرکٹ کی بہت بڑھ جاتی ہے دونوں پروگرام کر سکتے ہیں تو زیادہ بڑا ہو جاتا ہے بہت زیادہ کمپلیکس ہو جاتا ہے دوسرا اس میں جو ایشو ہے وہ گیٹ ڈیلیز کا ہے جو آؤٹ پٹ سگنل آ رہا ہے وہ کافی ڈیلے کے بعد آ رہا ہے سو ان دونوں چیزوں کو امپروو کرنے کے لیے پی اے ایل بنایا گیا پی اے ایل میں جو ہے اینڈ گیٹ جو ہے وہ پروگرامیبل ہے اور اور گیٹ جو ہے وہ پروگرام اس کو نہیں کر سکتے وہ اپوزٹ ہے بیسکلی پی روم کے اسی طرح ایک جو چوتھی ٹائپ ہے وہ ہے generic array logic G A L basically G A L اور پی اے ایل کا اسٹرکچر ایک جیسا ہے جی اے ایل میں بھی ایک اینڈ گیٹ ارے ہے اور اور گیٹ ارے ہے اینڈ گیٹ ارے کو آپ پروگرام کر سکتے ہیں اور گیٹ ارے کو پروگرام نہیں کر سکتے دو میجر ڈفرینس جو پی اے ایل اور جی اے ایل میں ہیں جی اے ایل کو آپ بار بار پروگرام کر سکتے ہیں جیسے ہم نے ابھی شروع میں بات کی تھی ایک دفعہ آپ نے کسی پی ایل ڈی ڈیوائس کو پروگرام کر دیا فیوز بلو کر دیے یا لنک لگا دیے اب اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے بٹ جو جی ایل ڈیوائس ہے اس میں جو لاجک یوز کیا گیا ہوا ای اسکوئر سیماس جو ہے الیکٹرکلی ریزیبل سیموس اس کی وجہ سے آپ بار بار اس کو پروگرام کر سکتے ہیں سو کافی ایک فلیکسیبل قسم کی ڈیوائس ہے جو آپ اپنے لیب میں بیٹھ کے یوز کر سکتے ہیں پروگرام کر سکتے ہیں باقی جو ڈیوائسیز ہیں وہ اتنی فلیکسیبل نہیں ہیں آف کورس دوسرا اس میں جو فائدہ ہے جی اے ایل ڈیوائس میں اس کے جو آؤٹ پٹس ہیں ان کو آپ کنفیگر کر سکتے ہیں جو کہ پیل میں اور باقی جو دو ڈیوائسز ہیں ان میں کنفیگر کرنے کی آپ کے پاس ایبلٹی نہیں ہے آئیے دیکھتے ہیں ان چاروں کے بلاک ڈائگرامس کی بیسکلی ہیں کہ آپس میں کیسے کنیکٹ ہوئی ہوئی ہیں جو اینڈ گیٹ اریز ہیں اور اور گیٹ اریز جو ہیں let have a look at the block diagram of a P ROM it has a fixed and gate array and a programmable or gate array P L D devices of the P ROM are connect similarly array the output of the P ROM devices are available from the or logic array or structure to the structure of the P ROM It has a programmable AND gate array and a programmable OR gate array. The inputs to the PLA are applied at the inputs of the AND gate array. The outputs of the PLA are obtained from the output of the uh, programmable OR gate array. The outputs of the programmable AND gate array are connected to the inputs of the programmable OR gate array. In this case, both the AND gate array and the OR gate array can be programmed. Let's now look at the block diagram of a PAL device program devices gate ارےبل or gate array can not be programmed the devices are connected of the and gate array similarly the outputs PAL devices are obtained from the output of the fixed or gate array the outputs and gate array are connected fixed or gate array As seen from the diagram, only the AND uh, array can be programmed. The OR gate cannot be programmed. Let us now finally look at the diagram, block diagram of a generic array logic, GAL. The AND gate is programmable and the OR gate array is fixed, it is not programmable. However, the output of the GAL device can be programmed. The inputs to the GAL uh, device are connected to the input of the AND gate array. The outputs are obtained from the fixed OR gate array. Uh, similar to the other devices, the outputs of the AND gate array are connected to the inputs of the fixed OR gate array. Uh, as said before, the GAL device can be programmed repeatedly. It uses a different logic which is different from the remaining three devices. We've looked at four different types of P L D device the first device the P ROM it's program once ایک دفعہ پروگرام کریں گے دوبارہ نہیں کر سکتے سملرلی جو پی ایل اے ڈیوائس ہے پی ایل ڈیوائس ہے وہ بھی ایک دفعہ پروگرام کر لی اس کے بعد آپ دوبارہ پروگرام نہیں کر سکتے چوتھی جو ڈیوائس تھی جی اے ایل اس کو آپ بار بار پروگرام کر سکتے ہیں اس میں ان کو مزید بعد میں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے ڈسکس کریں گے let's continue with over discussion let's talk about the P A device the program array logic device P L device نے بتایا تھا کہ اینڈ گیٹ ارے ہے جس کا آؤٹ پٹ جو ہے اور گیٹ ارے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اینڈ گیٹ ارے کو آپ پروگرام کر سکتے ہیں اور گیٹ ارے کو پروگرام نہیں کر سکتے so basically the outputs of the and gates are permanently puts of an or gate so you don't have a choice آپ ان پٹس جو ہیں اور گیٹ کے وہ سلیکٹ نہیں کر سکتے کون سی پروڈکٹ ٹرم آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور گیٹ پہ ساری کی ساری پروڈکٹ ٹرمس جو ہیں وہ اور گیٹ کے ان پٹ پہ اپلائی ہو رہی ہیں نا later structure of the P A L structure میں اگر آپ اندازہ کریں کہ اس کے ایک جو ایکچوئل کمرشل ڈیوائس ہے اس کے کتنے انپٹس ہو سکتے ہیں کتنے آؤٹ پٹس ہو سکتے ہیں بیسکلی آٹھ ان پٹ ہو سکتے ہیں یا آٹھ سے زیادہ ہو سکتے ہیں so let us just consider it device which has eight inputs similarly the outputs are normally eight سے ٹین تک ہو سکتے ہیں اب some of these P L devices ان کے جو آؤٹ پٹس ہیں ان کو آپ کنفیگر کر سکتے ہیں as inputs so total inputs جو ہو سکتے ہیں سولہ ہو سکتے ہیں اب جیسے ہم نے پچھلے ایگزامپل میں دیکھا ہر ویریبل کا complement form and uncomplement form وہ دونوں جو ہیں اینڈ گیٹ کے ان پٹ پہ کونیکٹ ہوئے ہیں سو اگر آپ کے پاس ایٹ انپٹس ہیں اور ایٹ آؤٹ پٹس ہیں جو کہ ایز انپٹس کے طور پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں تو ٹوٹل انپٹس کتنے ہو سکتے ہیں اگر ہم جو ان پٹس پہ آٹھ ویریبلس ڈفرنٹ ویریبلس اپلائی کریں اسی طرح آٹھ جو آؤٹ پٹس ہیں ادھر بھی آٹھ ویریبلس اپلائی کریں ہمارے پاس complemented and uncomplemented form دونوں آ رہے ہیں سو ٹوٹل جو ان پٹ لائنس ہیں وہ 32 ہو جاتے ہیں اب ہیں ٹو لائنس جو ہیں دیکھی تھیں وہ کنیکٹڈ ہیں input of each and gate ہمارے پاس بہت سارے اینڈ گیٹس ہیں تو ہر اینڈ گیٹ کے ساتھ 32 ٹو لائنس کا کونیکشن ہے اب اس قسم کے سرکٹ کو بنانا دیکھنا جو ہے ڈیفیکلٹ ہے اس میں پیل سرکٹس کو ہم سمپلیفائی کر دیتے ہیں اس میں سو بجائے یہ کہ ہم ساری بتیس کی بتیس لائنس شو کریں ہم ایک سنگل لائن شو کریں گے اور ادھر ایک ہم نوٹیشن سے مارک کر دیں گے کہ بھائی یہ جو ہے تھرٹی ٹو لائنس ہیں سملرلی جو فیوزز ہیں سارے فیوز کا دکھانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے جو فیوز ادھر انٹیکٹ ہے اس کو ایز اے کراس مارک ہم شو کر رہے ہیں اس میں سو پیل کا سرکٹ ہم نے سمپلیفائی کر کے دیکھنا ہے سو آئیے ذرا دیکھتے ہیں پہلے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ ایک سمپل پیل کو ہم نے ایس او پی فنکشن جو ہے وہ پروگرام کیا ہوا ہے اس میں تین اینڈ ٹرمز ہیں اور جو آؤٹ پٹ آ رہی ہے بیسکلی سم ہے ان تین اینڈ ٹرمز کا اس کے بعد ہم دوسری سلائڈ دیکھتے ہیں جس میں وہ سمپلیفائڈ جو اسٹرکچر ہے پیل کا وہ دکھایا گیا اس میں so let us have a look let us have a look at a very simple programmable array logic PAL program to implement an S O P function through three and gates and the outputs third gate to single can be program the first and gate outputs the are connecting the variables A and B bar the second generated B the input second and gate connected to variables B through two fuses similarly third and gate generate of the third and gate are connected to variables E B through fuse three outputs third gates are connected toggle or gate and the output of third gate generate P function plus E bar B plus Now let us have a look at the simplified diagram of a programmed PAL which we have just discussed. Again, it has four vertical lines representing the two variables A bar, B and B bar. It has uh, three AND gates. Each AND gate is connected to two horizontal lines, and the output of each AND gate is connected to a single OR gate. Now we have added some input buffers, so the variables A and B are connected to the vertical lines through these two buffers. Now these input buffers uh, pass on the uncomplemented uh, variable and the complemented uh, variable. So A buffer is shown to give an output A and A bar. Similarly, the input buffer connected to variable B is shown to give an output B and B bar. Now the two input lines to each AND gate is shown by a single uh, line with a slash with the number 2. So this represents two lines shown as a single line. Similarly, the two AND gates are connected to two input lines, but a single line is shown with a slash mark indicating the number 2. The fuses are shown by cross marks. So the first AND gate Uh, a a the We've just looked at implementation of standard SOP function using PAL. اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ بجائے یہ کہ ملٹیپل ان پٹس آپ لگائیں اس میں صرف ایک لائن شو کریں سلیش کے ساتھ ایک نمبر لکھتے ہیں which represents the number of inputs similarly جو ورٹیکل لائنس ہاریزینٹل لائنس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے دیٹ مینس جو بھی ان پٹ ٹرمس جو کنیکٹڈ ہیں اینڈ uh, گیٹ کے ان پٹ کے ساتھ ادھر آپ نے صرف فیوز شو کرنا ہے بائی کراس مارک اس سے زیادہ لکھنے کی یا بنانے کی ضرورت نہیں ہے نا some of the PAL devices have outputs which can be configured اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے ہمیں ڈفرنٹ ٹائپ کے آؤٹ پٹس مل رہے ہیں ابھی ہم نے شروع میں تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ کچھ پیل ڈیوائسز جو ہیں ان کے آؤٹ پٹس کو آپ کنفیگر کر سکتے ہیں ایز این ان پٹ تو جو آؤٹ پٹ پنس ہیں ان پہ آپ کچھ ان پٹ ویریبلز اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ جو ان پٹ ویریبلز ہیں وہ کہاں کونیکٹ ہوں گے بیسکلی وہ کونیکٹ ہوں گے اینڈ ارے گیٹ ان پٹ پہ اینڈ ارے جو ہے اینڈ گیٹ ارے جو ہے اس کے ان پٹس پہ آ رہے ہیں نا یہ جو آؤٹ پٹ سرکٹ ہے پیل کا اس کو آپ تین ڈفرنٹ طریقوں سے کنفیگر کر سکتے ہیں to give you different results ایک جو پہلا والا ہے سمپل کمبینیشنل آؤٹ پٹ ہے جو بھی اور گیٹ سمر پروڈکٹ میں ہم پروڈیوس کر رہے ہیں وہ آؤٹ پٹ پینس پہ اویلیبل ہو جائے گی if you configure the circuit to simply give you a combinational output دوسرا جو طریقہ ہے آؤٹ پٹ کو کنفیگر کرنے کا اس کو ہم کہیں گے کمبینیشنل ان پٹ اور آؤٹ پٹ بیسکلی جو آؤٹ پٹ سرکٹ ہے اس کو ہم کنفیگر کر سکتے ہیں تاکہ جو آؤٹ پٹ والے پنس ہیں ان کو ایز ان پٹ یوز کریں یا دونوں ایز آؤٹ پٹ اور ان پٹ دونوں کے طریقے سے یوز کر سکیں اور ایک تیسرا طریقہ ہے آؤٹ پٹ کو ہم کنفیگر کر سکتے ہیں ادھر آپ ہم پولیرٹی جو ہے وہ پروگرام کر سکتے ہیں پولیرٹی پروگرام کیسے کر سکتے ہیں لیٹ سے اور گیٹ کے آؤٹ پٹ پہ آپ کے پاس ایک ٹرم آ رہی ہے سم پروڈکٹ ٹرم آ رہی ہے جو ایکٹیو ہائی ہے آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ ایکٹیو لو ہونا چاہیے تو آپ کیا کریں گے you would use you would configure the output circuit using the third type uh, جس میں آپ پولرٹی کو پروگرام کر سکتے ہیں let let's have a look at the three circuits and let let's see how we can configure the output of the PAL to give us three different outputs let first have a look at the block diagram of a PAL with programmable outputs the block diagram has been modified still has the programmable and array connected to the fixed or gate array and the output logic is shown as separate blocks the output of the output logic out P L devices are connected at the first method of configuring the output circuit the first method is combinational output circuit we see an or gate of or gate is connected to the and gate the output of the gate is connected to a tri-state buffer Now the tri-state buffer is like a NOT gate which is controlled through a control line seen at the top. So let us suppose the control line is set to high, the tri-state buffer would behave like a NOT gate. So whatever the input, it is inverted. The inverted output is available at the uh, PAL output pins. Now in this particular case, the tri-state buffer has an active low output so whatever the input uh, of the tri-state buffer, it would be set to low. So this particular combinational output provides an active low output. Let us now have a look at the second method which we can use to program the output circuit of the PAL device. It is the combinational input output with active low output. Again, the AND gate array, the output of the AND gate array is connected to the input of the OR gate, the output of the OR gate is connected to the input of a tri-state buffer. The output of the tri-state buffer is available at the output pin, and it is also connected to another buffer. The outputs of the other buffer, the complemented and uncomplemented form, are connected to the input of the AND gate array. Now the output of the OR gate is available at the output of the tri-state buffer if the tri-state buffer is active. So the output is active low. Now this same output is available at the output pin, and it is also available at the input of the AND gate array through the second buffer. If the control pin of the tri-state buffer is set to low, the tri-state buffer is inactivated, so it basically disconnects the output of the OR gate from the output pin. Now the output pin behaves like an input pin. It is connect to the second buffer which has to output connect of the and gate so the output pin used as input pin now let's method of program the output circuit circuits an additional or gate now consider exclusive or gate one of its unbounded or permanently connected to through a fuse Now, what would be the output of the exclusive OR gate? Basically, it depends on the input. If the input is 1, the exclusive OR gate output would be a 1. If the input to the exclusive OR gate is 0, the output would be a 0. So, the output of the OR gate is connected to the input of the exclusive OR gate. If the output of the OR gate is 0, the output of the exclusive OR gate would be a 0 which would be inverted by the tri-state buffer, so the output would be available as a 1. Let us see if the second input is connected to 1 by blowing away the fuse. If a 0 is applied at the other input, the output would be a 1. If a 1 is applied at the other input, the output would be a 0. So the exclusive OR gate is inverting its input. Now if the output of the OR gate is a 1, the exclusive OR gate would invert it to 0 the tri-state buffer would invert it back to 1. So what do we get at the output? We get the actual value which is available at the output of the OR gate. So by using this circuit, we can program the polarity of the sum of product terms available at the output of the OR gate. For this circuit to work, the tri-state uh, circuit has to be active. The control pin is set to high. We've just looked at 3 different options to program the output of a PAL device. So output circuit ہے اس کو ہم تین ڈفرنٹ طریقوں سے کنفیگر کر کے ڈفرنٹ آؤٹ پٹس لے سکتے ہیں نا how would you identify a PAL device اس کا ایک یونیک نمبر ہوگا جس سے آئیڈینٹیفائی کریں گے آئیڈینٹیفائی کیا چیز ہم نے کرنی ہے basically we need to know کہ اس کے ان پٹس کتنے اس کے آؤٹ پٹس کتنے ہیں اور آؤٹ پٹ جو ہے وہ ایکٹیو لو ہے ایکٹیو ہائی ہے یا اس کی پولیرٹی چینج کر سکتے ہیں سو جو نمبر ہے وہ بڑا یونیک سا ہے اور بڑا آسان ہے یاد بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس میں پہلا جو پریفکس ہے وہ تین لیٹرز ہیں P A L indicating that this is a PAL device اس کے بعد دو ڈیجٹ نمبرز ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان پٹس پہ so if P A L ten ہے that means it's a PAL device اس کے دس ان پٹس ہیں اس کے بعد ایک لیٹر آ رہا ہے which could be N H which could be N L or P H indicates active high outputs L indicates active low outputs or P انڈیکیٹس پروگرامیبل پولیرٹی آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں ہائی کر سکتے ہیں یا لو کر سکتے ہیں اس کے بعد اگین ایک ڈیجٹ آئے گا جس میں آپ بتائیں گے آؤٹ پٹس کتنے ہیں سو so, اگر آپ کے پاس P A L ten H eight ہے تو it's a P L device ten inputs ہیں H means active high outputs ہیں اور eight means eight outputs ہیں اس کے بعد کچھ مزید انفارمیشن ہوتی ہے جیسے ٹیمپریچر رینج ہے اس کی اسپیڈ آف آپریشن نا let's talk about the P L A device program logic array ابھی ہم جو ہے بیسکلی ان کے اسٹرکچر پہ ذرا ڈسکشن کر رہے ہیں ان کے اسٹرکچرز کو سمجھ رہے ہیں اس میں اس کے بعد ہم دیکھیں گے ایکچولی ان ڈیوائسز کو پروگرام کیسے کیا جاتا ہے سو so, ابھی ہم نے پیل ڈیوائس کو دیکھا اس کے اسٹرکچر کو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو اینڈ گیٹ ارے اس کو پروگرام کر سکتے ہیں اور گیٹ جو ارے ہے وہ فکسڈ ہے اور اس میں ہم نے ایک جو سمپل اگزامپل دیکھی تھی جس میں ہم نے S O P expression program کی تھی جو تین آؤٹ پٹس ہیں اینڈ گیٹس کے وہ پرماننٹلی فکسڈ ہیں اور گیٹ کے ساتھ تو ہمارے پاس ادھر کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی ان پٹ سلیکٹ کر سکیں اور گیٹ کا جو نیکسٹ ہم ڈیوائس دیکھنے جا رہے ہیں وہ بیسکلی ہے programmable logic array P L A اس میں جیسے ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا اس کی اینڈ گیٹ کو بھی پروگرام کر سکتے ہیں اور اور گیٹ کو بھی اور گیٹ ارے جو ہے اس کو بھی پروگرام کر سکتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک بالکل سمپل اسٹرکچر جس کے کچھ نمبر آف ان پٹس ہیں اور کچھ آؤٹ پٹس ہیں ہم جو پی ایل اے ڈیوائسیز ہیں وہ ڈفرنٹ کانفیگریشن میں اویلیبل ہیں بیسکلی اس کے جو پیرامیٹرز ہیں the number of inputs the number of outputs اور جو پروڈکٹ ٹرمز اویلیبل ہیں بیسکلی جیسے ہم نے کہا کہ جو اینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ ہے وہ اور گیٹ کے ان پٹ پہ لگا ہوا اب آؤٹ پٹ جو ہے اینڈ گیٹ ارے کا وہ کتنا ہوگا ڈپینڈ کرتا ہے کتنے اینڈ گیٹس آپ نے لگائے ہوا سو جو تین لمیٹیشن ہیں ایک پی ایل اے کی the number of inputs the number of outputs and the number of product provided by the and gates let have a look at a simple P L A device اس پی ایل اے ڈیوائس کے فور انپٹس ہیں تھری آؤٹ پٹس ہیں اینڈ سکس پروڈکٹ ٹرمس ہیں پہلے تو ہم سرکٹ دیکھتے ہیں کہ اس کا اسٹرکچر کیسے ہے کیسے ہم اینڈ گیٹ کو پروگرام کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اور گیٹ کو پروگرام کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم ایگزامپل دیکھیں گے ایک سمپل فنکشن کو پروگرام کر کے اس میں so let let have have a a look look at the structure of a program logic array a P L A device it has four puts shown by I one I two I three and I four these four puts are applied through four buffers. So the outputs of these four buffers uh, give us the terms I1, I1 bar, I2, I2 bar, I3, I3 bar, I4 and I4 bar. Now these 8 terms or literals are connected to each of the 6 AND gates. So P1 uh, AND gate gives a product term which can be based on 6 literals. Similarly, the second AND gate gives a product term P2, which again can be based on 6 literals. And similarly, P3, P4, P5 and P6 give us 4 different product terms. Again, each of these product terms can be based on up to 6 different literals. Now, the AND gate array is shown to be connected. All fuses are intact. To program this AND gate array, we would blow away some fuses. Now let us have a look at the OR gate array of the PLA device. It has 3 OR gates uh, giving us some outputs O0, O1, O2 and O3. Now each of the 3 OR gates are connected to 6 product terms. So the output of AND gate uh, 1, P1, P2, P3, P4, P5 and P6 are connected to the first OR gate. Similarly, the second OR gate is again connected to the outputs of the 6 AND gates. So the input to the second OR gate uh, can have product terms P1, P2, P3, P4, P5 and P6, and similarly the last OR gate is again connected to the 6 outputs of the 6 AND gates. So uh, 6 product terms can be applied to the third OR gate. Now each of the 3 OR gates uh, give an output which is based on the sum of product terms. So which پرٹیوز this on the or gate array or gate array or fuse are شونکٹ suppose the first out P first gives and output based on the first product the last product so order first fuse remain intact and the last fuse remain intact array and the four fuses we blown away Now let us program this 4x3 PLA device. Uh, as can be seen in the diagram, the first uh, AND gate gives a product term which is based on the variables I1, I2 bar, I4. Similarly, the second AND gate gives a product term P2, which is equal to I1 bar, I2 bar, I3. The third and gate گیب اوڈکٹ گیٹ گیب one I three four the fifth and gate گیب product which is equal and دیسٹ ہینڈ گیٹ گیبکٹ ٹرم وچل bar I two I three bar I four bar نا The first OR gate gives a sum of product terms, which uh, product terms are used. So the first OR gate is connected to the product term P1, P2, P3 and P5. Similarly, the second OR gate is again configured to give a sum of product terms. Uh, these uh, product terms which are used or which are connected to the second OR gate are P2, P4 and P6. The third OR gate again is configured to give a third uh, separate function, which is again an SOP function. The product terms uh, which are available or which are used and connected to the third OR gate are P1, P3, P4 and P6. So the output of the third OR gate is represented by a Boolean expression P1 plus P3 plus P4 plus P6, and P1, P3, P4, P6 have already been defined. Now this particular four into three P L A be can be use to program three separate S O P ابھی ہم نے پی ایل اے ڈیوائس کو دیکھا اس کے اسٹرکچر کو دیکھا اس کو ہم نے پروگرام کر کے دیکھا پی ایل اے ڈیوائس پہ مزید ڈسکشن کریں گے آئندہ لیکچر میں اپنا خیال رکھیے گا آئندہ لیکچر میں دوبارہ انشاءاللہ ملیں گے اور اس پہ ڈسکشن کنٹینیو رہے گی خدا حافظ السلام علیکم